السلام علیکم ورحمۃ اللہ سورة الملک آیت نمبر چار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارجع البصر کرتین ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير پھر دہرا کر دو دو بار دیکھ لو تمہاری نگاہ تمہاری طرف ہی ذلیل ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی یاد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سات آسمان بنائے ہیں بغیر کسی کمی کے بغیر کسی خرابی کے تو وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ دیکھ لو آسمان کی طرف کہ کیا کوئی غلطی نظر آ رہی ہے کہیں کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے کہیں سے ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے تم جتنی مرضی بار دیکھ لو تھک جاؤ گے مگر کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی